السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور نائنٹی ٹو یہ سبق جو ہے یہ بھی ٹو ان ون ہے بہت عجیب حدیث ہے حدیث سنیے اور پھر فوراً عمل کر لیجئے عن سلمى أم امنی أبي رافع رضي الله عنها مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أخبرني بكلمات ولا تكثر علي قال قولي الله أكبر عشر مرات يقول الله هذا لي وقولي سبحان الله عشر مرات يقول الله هذا لي وقولي اللهم اغفر لي يقول قد فعلت فتقولين عشر مرار يقول قد فعلت ترجمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو تو فوراً اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے آپ بھی دس مرتبہ پڑھ لو تو فوراً اللہ کہیں گے یہ میرے لیے پھر دس مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بھی میرے لیے اور پھر کہو اللہ مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیں گے فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی حدیث میں تم اس کو دس مرتبہ کہو تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرمائیں گے میں نے مغفرت کر دی میں نے مغفرت کر دی میں نے مغفرت کر دی یہ حدیث تبرانی میں ہے کیسے زبردست حدیث ہے فوراً آپ دس مرتبہ اللہ اکبر کہیے دیکھو میں نے تو پڑھ لیا دس مرتبہ اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فوراً کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے لیے دس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے یہ بھی میرے لیے آپ دس مرتبہ کہیں گے اللہ معاف کر دیں تو دس مرتبہ اللہ کہیں گے میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا اس لیے یہ حدیث ملتی ہی یہ سبق ملتی ہی فوراً جو ہے آپ اس پر عمل کر لیجئے بچوں سے کروا لیجئے اور دیکھیے اس میں کوئی وضو کی شرط نہیں ہے اس میں کوئی پاکی کی شرط نہیں ہے اس میں قبلہ رخ بیٹھنے کی شرط نہیں ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیٹے لیٹے بھی کہو گے تو بھی اللہ جواب دیں گے آپ سمجھے موٹر چلاتے چلاتے بھی کہو گے تو بھی اللہ جواب دیں گے روٹی بناتے بناتے کہو گے تو بھی اللہ جواب دیں گے فوراً عمل کر لیجئے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دیکھو میں نے کہہ دیا اللہ اغفر لی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا اب میں پچیس مرتبہ بھی کہوں گا نا اللہ لی اللہ تعالیٰ پچیس مرتبہ کہیں گے میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا اس لیے یقین کے ساتھ اسے عمل کیجیے اب ایک میری طرف سے ہدیہ لے لیجئے یہ جو ہدیہ بتاتا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے آج کل بچیوں کے رشتوں کے بڑے مسئلے ہیں لڑکوں کے رشتوں کے بھی مسئلے ہیں بچیوں کے زیادہ مسئلے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جس کے رشتے کا مسئلہ ہو وہ تین مرتبہ دروش شریف آگے پڑھ لے تین مرتبہ پیچھے پڑھ لے اور یہ جملہ پڑھ یہ اللہ کا نام ورد کرے یا جا میں یا جا میں پانچ سو مرتبہ اسے پڑھ لے اور پڑھتا رہے اللہ کے ذات سے اور بچیاں پڑھتی رہے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام کریں گے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام کر اور حرام بستروں سے اس امت کے مردوں اور عورتوں کو بچا لے اور اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے اور تیرے اور تیری نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے اور یہ یہ, یہ جو ہدیہ ہے وہ کوئی حدیثوں میں نہیں ہے اوپر والی تو حدیث ہے دس مرتبہ اللہ اکبر دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ اللہ مغفلی وہ حدیث ہے اور یہ ہدیہ جو ہے یہ بکھرے موتی جلد تین کے اندر اس کی اور تفصیل میں نے لکھی ہے رشتوں کے سلسلے میں وہاں دیکھ لے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین